شعبہ نے ابو سلمہ جریری اور سعید بن یزید سے حدیث بیان کی جریری اور سعید بن یزید دونوں نے ابو نظرہ سے روایت کی دونوں نے کہا ہم نے انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا جس طرح بشر بن مفضل نے ابو سلمہ سے روایت کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تیس